سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی بہن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہفتے کا روزہ نہ رکھا کرو اللہ یہ کہ یہ ان دنوں میں آ جائے کہ جن کے روزے تم پر فرض ہیں اگر اس دن کو کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہاں سوائے انگور کی لکڑی یا درخت کے چھلکے کے تو اسی کو چبا لے حدیث نمبر اڑتیس سو اٹھتر مسند احمد